حضرت حفظہ رضی اللہ اللہ اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے انہوں نے فرمایا رسول صلی علیہ وسلم جب بستر پر لیٹتے تھے تو اپنا دایاں ہاتھ مبارک یعنی ہتھیلی اپنے دائیں رخسار کے نیچے رکھتے تھے اور سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار تین سو انہتر